حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر دوست کی دوستی سے مستغنی ہوں اگر میں کسی انسان کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن تمہارا ساتھی اللہ کا خلیل ہے حدیث کے راوی وقی رحمہ اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی سے خود کو مراد لیا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ترانوے